وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد آج کل لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے اس پہ لطیفے تو بہت آ رہے ہیں لیکن تھوڑی سی سنجیدگی کو بھی ہم ساتھ شامل کر لیتے ہیں اولاد کے بارے میں گھر والیوں کے بارے میں یا گھر والوں کے بارے میں ایک دوسرے کو کافی شکایات ہوں گی جب اکٹھے ہو گئے ہیں اب اور روٹین تبدیل ہو گئی ہے تو اس میں پھر ہم کچھ زیادہ ایکسپوز ہو گئے ایک دوسرے کے سامنے گلے شکوے کرنے کے بجائے ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے ایک ہوتا ہے آئیڈیلزم کہ آپ پہلے سے ایک اسٹینڈرڈ مقرر کر دیتے ہیں اور پھر آپ اس کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ ویسی عمارت بن جائے اور ویسا معاشرہ بن جائے اور ویسی حکومت بن جائے اور ویسے بیوی بچے بن جائیں اب ہمارا تو بن جاتی ہے کیونکہ وہ ایک مادی چیز ہے سامان خرید کے لگایا جا سکتا ہے اور جو بھی اپنی پسند کا مٹیریل ہے وہ خرید کے لگ جاتا ہے وہ کوئی مزاحمت نہیں کر سکتا معاشرہ جو ہے وہ گھروں سے مل کر بنتا ہے لوگوں سے مل کر بنتا ہے اور آپ کا کسی پر زور نہیں ہے یا لذین امن علیکم انفسکم کمن تمہارے ذمہ تمہارا اپنا پہلے وہ جو آئیڈیل لے کر ہم نکلے وہ آئیڈیل کیا میں خود وہ آئیڈیل ہوں اگر میں آئیڈیل باپ نہیں ہوں تو پھر میں آئیڈیل اولاد کیوں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں سوال یہ ہے آئیڈیل جو ہوتے ہیں وہ صرف کتابوں میں ہوتے ہیں تاکہ ان پہ کمانڈ ڈالی جائے اور جہاں پھر جس منزل میں بندے نے جانا ہے وہاں تو پہنچے آئیڈیل حاصل نہیں ہوتے اس لیے ہم جب اپنے ابتدائی دور کے آپس کے اختلافات اور جنگوں ان کو دیکھتے ہیں تو وہ جو ہمارا ایک تصور آئیڈیل ہے جو بنا رکھا ہم نے اس میں وہ نظر نہیں آتا نہیں وہ ریاست ہی نظر آتی ہے تو یہی معاملہ جو ہے وہ سوسائٹی کا بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی تھی کہ خیر القرون کرنی زمانہ میں بہترین زمانہ میرا ہے سم اللہ یلون سم اللہ یلون پھر وہ جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو پھر اس کے یعنی حضور ترتیب بتا رہے حضور دس بار بھی اس کو سب اللہ جین سم اللہ جینا کہہ سکتے تھے لیکن حضور نے ترتیب بتا کے بات ختم کر دی یعنی ہم بہتری کی طرف سے نیچے جب ہم آتے ہیں تو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم دور ہو رہے ہیں ویسا ہی جو ہے وہ ہم خیر سے دور ہو رہے ہیں یعنی صحابہ کا دور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے تبھی صحابہ بنے لیکن ان کا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نہیں تھا تابعین صحابہ کے زمانے میں رہے تبھی تابعین کہلائے لیکن ان کا دور صحابہ کا دور نہیں تھا اب اس سے وہاں سے ناپنا شروع کر دیں کہ ہم چودہ سو سال دور ہیں اور یہ آئیڈیل جو ہمیں ہم لینے آ جائے ہیں ہم اس سے بہت دور ہیں آج یہ صرف ایک ہی دور تھا اور اس کے بعد والا صحابہ کا دور ہوتے ہوئے بھی ویسا نہیں تھا تو آج کیسے ویسا ہو سکتا ہے اور اگر کوئی آپ کو کہتا کہ میں ویسا بنا کے آپ کو دوں گا یا کوئی اور آ کے آپ کو ویسا ایسا بنا کے دے گا تو یہ کہانی کے سوا کچھ نہیں ہے ہماری جب جماعتیں دینی جماعتیں جب اس قسم کا آئیڈیل دیتی ہیں منہج انقلاب نبوی تو حضور کو انقلاب نہیں لائے تھے آپ نے ایک دائی کی حیثیت سے دعوت دی تھی اور پھر اس دعوت کی بنیاد پر ایک ریاست قائم ہو گئی تھی ایک اس کا درخلافہ بن گیا تھا حضور مہاجر کر کے آپ اللہ کے رسول تھے آپ نے حکومت نہیں بنائی آپ بادشاہ نہیں تھے آپ نے اسی لیے جان بوجھ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے وہ حضور بھی بنا سکتے تھے سارے محکمے بنا کے ایک حکومت ڈکلیئر کر سکتے تھے محکم نہیں آپ نے حکومت کا جو بندوبست ہے جو میکنزم ہے وہ آپ نے نہیں ہم نے بنایا ہی نہیں آپ آخر تک اللہ کے نبی کے طور پہ ہی آپ جو ہے وہ ڈیل کرتے رہے تو اب اگر ہم کہیں گے تو ہم کہتے تھے کہ جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے پیسو ریزسٹنس ہوگی پھر ایکٹیو ریزسٹنس ہوگی جب ہم تنظیم میں تھے تو میں نے اجتماع میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ سرکار آپ اپنی زندگی میں خدا کے لیے کوئی ایکٹیو کر جائیں تھوڑا ایکٹیوٹی بسم اللہ تو کر جائیں آپ تاکہ بعد میں ہم یہ کہہ سکیں کہ پریکٹیکلی بھی وہ صرف تھیوری دے کر نہیں گئے پریکٹیکل بھی کروا کے گئے ہیں اور اس کے بعد شورا کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں پھر یہ طے ہوا تھا کہ پلے کارڈ وغیرہ لے کے ہم فٹ پاتھ پہ کھڑے ہوں گے اور ہم رستہ بھی نہیں روکیں گے اور اپنی بات اگر کسی منکر کے خلاف ہمیں کوئی اعتراض ہے تو وہ ہم لکھ کر پیش کر دیں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں ان پر اعتراض ہے ڈیٹس آل لیکن بھروسہ اسی پر تھا کہ بھائی ہم جب ایکٹیو ریزسٹنس میں آئیں گے اور حکومت ہمیں مارے گی تو ہم مار کھا لیں گے جیلوں میں ڈالیں گی ہم جیلوں میں اطمینان کے ساتھ چلے جائیں خود گرفتاریاں پیش کریں گے مارے گی گولی مارے گی تو بھی ہم مزاحمت نہیں کریں گے کہاں آ کے ہمارے دو چار ہزار بندے اگر مر جاتے ہیں تو اس پہ بین الاقوامی رایا مارکیٹ میں آئے گی اور حکومت کو سٹیپ ڈاؤن پہ مجبور کر دے گی یہ ایک تھیوری تھی ڈاکٹر صاحب کی لیکن نائنٹیز میں وہ تھیوری جب تیونس اور الجزائر میں الیکشن کے ذریعے اسلامسٹ جب جیت گئے تھے تو ان کو حکومت نہیں دی گئی اور اس کے نتیجے میں پھر وہ صبر نہیں کر سکے اور انہوں نے قتل عام شروع کر دیا ان ووٹرز کا جنہوں نے ووٹیں دی تھیں وہ گھر میں گھستے اور وہ مرد عورت دادی بہو پوتی ریپ بھی کرتے اور مار بھی دیتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو فلاں فلاں کو ووٹ دیا تھا یعنی ایک مزامت شروع کر دیا اور پھر دوسری طرف سے بھی قتل عام ہوا اور ہزاروں لاکھوں مارے گئے اور بین الاقوامی رائے عامہ نے کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے کہا کہ کیوں مار رہے ان کو یہ جیتے ہوئے تھے ان کو حکومت دو ان کا ان کو دور رکھو ٹھیک تو رائے عامہ یہ تھی ان کا ٹھیک ہے مسلمان جتنے اسلامسٹ جتنے مار سکتے ہو مارو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تو ڈاکٹر صاحب کا نظریہ جو تھا منہج انقلاب نبی وہ اسی دن اپنی موت آپ مر گیا تھا ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ گئے تھے جس رائے عامہ پہ ہم نے بھروسے پہ ہم نے شروع کیا تھا کہ جی ہم جو ہے وہ مار کھائیں گے اور فلاں کریں گے ڈھینگ کریں گے سر کٹائیں گے گولیاں کھائیں گے سینے کھول کے لیکن ہم تب تک جتنے مرضی بندے مار دیں یہاں تک کہ بین الاقوامی رائے عامہ ہماری حکومت کے خلاف اٹھ کڑی ہو اور اس کو سٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے مجبور کر دے تو وہ جب لاکھوں مارے اگر کوئی نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو آپ جو آئیڈیل لے کر چلے تھے وہ نہیں ہو سکتا نائنٹی ٹو میں پھر میں نے چھوڑ دیا تو اب بھی وہ وہی چل رہا ہے اسی طرح چل رہا ہے ہم جب نقشہ دکھاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اس طرح سے ہوگا وہ ایسی جنت ہم بنا دیتے ہیں اور پھر جب کمرے سے باہر بندہ باہر مارکیٹ میں پاؤں رکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ ایک کرتا ہوا ہے معاشرہ تو وہ نہیں ہے نتیجے میں ان کے اندر پھر ایک رد عمل آتا ہے اور پھر وہ خود کچھ بنتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی، جو لوگ اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں یا جو اس ہمارے آئیڈیل کی راہ میں رکاوٹ ہیں ان کو مارنا جو ہے وہ واجب ہے اور وہ مباح دم ہے اور مباح المال ہیں اور ان کے بینک لوٹو وہ مال غنیمت ہے اور ان کو مارو بلکہ ان کو بڑے نہیں ان کو اسکولوں میں ہی مارو کالجوں میں ہی مار دو تاکہ یہ بڑے ہو کے ہمارے آئیڈیل کی راہ میں ہو یہ بڑی سطح پہ ہوتا ہے اب جد صوفی محمد کون تھا وہی چیز ہے نا اس لیے میں نے کہا تھا کہ اسلامی جماعتوں کے جب ووٹ ہر الیکشن کے نتیجے میں پچھلے ووٹوں سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں تو آپ جتنا بھی ان کو صبر کا کہیں لیکن وہ آج کے معاشرے کے لوگ ہیں بھائی وہ کلاشن کو کلچر کا کی پیدائش ہے وہ لوگ وہ نہیں صبر کرتے وہ مزامت کرتے ہیں لہٰذا یہاں سے پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے الیکشن چین ہوتا ہے وہ ٹوٹ کر جا کے پھر وہ کالزم تنظیموں کے ساتھ ملتے ہیں اور پھر وہ دھماکے کرتے ہیں اور اسٹیٹ سے لڑتے ہیں تو پتہ چلا کہ آئیڈیالزم جو ہے وہ آخر کار آپ کو اس سطح پہ لے جاتا ہے آپ کبھی وہ صبر نہیں کر سکتے کہ ساڑھے نو سو سال نور علیہ السلام نے دعوت دی ہے اور اپنی بیوی تک مسلمان نہیں ہوئی بیٹا مسلمان نہیں ہوا لیکن انہوں نے جو مسلمان ہوئے تو ان کو قتل عام کا حکم نہیں دیا حضور نے بھی مکے میں یہ نہیں کی مدینے میں ریاست کے دفاع کے لیے پلان بنایا گیا ہے جنگیں لڑی گئی ہیں اور قرآن کی ہدایات بھی جو نازل ہوئی سورہ الانفال میں اور سورہ توبہ میں تو یہ ساری سورہ عال عمران میں وہ سب جنگی حالات کی ڈی بریفنگ ہے اور احکامات ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ان کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا وہ جنگی حالات کی خیر یہی آئیڈیالزم جب گھر میں آتا ہے کہ میری بیوی ایسے ہونے چاہیے میرے بچے ایسے ہونے چاہیے اور وہ ویسا نہیں ہوتا تو پھر وہی تشدد ٹی ٹی پی والا بن جاتا ہے بندہ وہ بچوں پہ تشدد کرتا ہے مارا ماری کرتا ہے گالیاں دیتا ہے بیوی کے ساتھ یہ کچھ کرتا ہے تو وہ گھر جو ہے وہ پھر تشدد کا شکار ہو جاتا ہے اس لیے کہ سامنے والے جو ہیں وہ زندہ انسان ہیں ان کی کوئی مرضی ہے ان کی کوئی آئیڈینٹی ہے ان کی کوئی شخصیت ہے تو وہ پھر اس پہ رد عمل دیتے ہیں وہ گھر پہ گھر نہیں جاتا لہذا آئیڈیل اگر ہم باپ آئیڈیل نہیں ہیں تو پھر اولاد کے بارے میں بھی اس سطح پہ جا کے عبداللہ ابن عمر ڈھونڈنا اور ابن عباس ڈھونڈنا وہ مناسب نہیں ہے بچوں کو ساتھ لے کر چلیں اور ان سے ان کو عادت ڈالیں دیکھیں ان پر نماز فرض ہوتی ہے جا کے تیرہ سال کی عمر آپ کے پاس آپ کو اتنا لمبا پیریڈ دیا گیا ہے کہ جس میں آپ ان کے اندر عبادت کا شعور خود ان کے ذریعے عبادت جو ہے وہ اس کا شوق ڈال دیں آپ گاڑی کو دھکا دیتے ہیں تو تھوڑی دیر اگر وہ دھکا دینے سے سٹارٹ نہیں ہوتی ہم نے چار پانچ دفعہ کا تو آپ ہینڈز اپ کر جاتے کہتے ہیں بھائی صاحب بیٹری تبدیل کرواؤ یا کوئی الیکٹریشین بلاؤ دھکے دیتے وہ تو ہم اس کو پنڈی نہیں لے جا سکتے نا اولاد کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ تیرہ سال دھکا دیتے رہیں گے اور اس کے بعد وہ جب بالغ ہو گیا جوان ہو گیا کام لگ گیا اور ابھی تک آپ دھکا دے رہے ہیں ڈنڈے کے زور پہ آپ پڑھانا چاہتے ہیں غلط جب وہ دور تھا جب نماز اس پہ فرض نہیں تھی اور چھوڑنا کوئی جرم نہیں تھا اس زمانے میں آپ کو یہ تھا حکم کہ آپ اس کو کہیں اور اس کے اندر شوق ڈالیں یعنی وہ پانچ ڈنڈے کی پڑھنے کی بجائے اس عمر میں دو شوق کی پڑھ لے تو وہ بہتر تھا اور ان دو کی بھی تعریف کرے وہ پانچ جماعت کے ساتھ پہلی صاحب میں پڑھنے کی بجائے پچھلی صاحب میں پڑھ لیتا لیکن شوق کے ساتھ لیٹ جاتا لیکن اپنی مرضی سے جاتا تاکہ جب وہ بلوغ میں داخل ہو بارڈر لائن کراس کرے اور چیزیں اس پر فرض ہوں تو اس کو ان فرائض کا شوق پیدا ہو چکا ہو اس لیے اس کے بعد تو آپ ڈنڈا استعمال نہیں کر سکتے وہ شوق ہم نے نہیں ڈالا ہم نے شروع سے کوشش کی کہ بچہ اگر پڑھ کے بھی آیا ہے تو اس کا ضمیر سکون نہ پائے اس سے یہ ہو کہ میں نے ڈنڈے کی پڑھی سواب تو مجھے ہوا نہیں اس لیے کہ میں نے تو خدا کی پڑھی نہیں میں نے تو ڈنڈے کی پڑھی ہے تو وہ نماز اس کے لیے باعث سکون نہیں ہوتی اذیت ہوتی ہے نفسیاتی اذیت ہوتی ہے کہ ٹائم بھی ضائع ہوا میں نے اتنا ٹائم بھی لگایا وضو بھی کر گیا لیکن یہ کہ مجھے ثواب نہیں ملا اس لیے کہ وہ باپ نے بھیجا ہے یا ماں نے بھیجا وہ پانچ ڈنڈے کی پڑھنے کی بجائے نا جو سے اذیت دیں وہ دو اپنی مرضی کی پڑھ لیتا نا جب وہ دس سال کا تھا آٹھ سال کا تھا بارہ سال کا تھا وہ دو اپنی مرضی کی پڑھ لیتا تین سکپ کر جاتا دو پڑھتا اپنی مرضی کی پڑھتا تو وہ اسے سکون دیتی کہ میں نے اللہ کی عبادت کی وہ سکون اسے آمادہ کرتا کہ وہ تین اسی سکون کے لیے پڑھے اور وہ تین اسے آمادہ کرتی کہ وہ چار اسی سکون کے لیے پڑھے اور چار اسے آمادہ کرتی کہ وہ پانچ اسی سکون کے لیے پڑھے لیکن ہم نے تو ڈنڈے کی پڑھائی نا لہٰذا ہوتا ہی ہے کہ جب وہ بلوگ میں جاتے ہیں تو پھر چھوڑ ہی دیتے ہیں پکے جن کی ساری زندگیاں گزر گئی اللہ کی راہ میں ان کی اولاد نماز چھوڑ بیٹھی کیوں اس لیے کہ ان کو کی تشدد گیا وہ ڈنڈا ان کا بچپن کھا گیا ہے بھائی باپ ایک ایسی ہستی ہو کہ گھر میں ہو تو بچے خوش ہوں گے ابو گھر میں ہے بھائی نہ کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہو یار یہ بندہ کب جائے گا ڈیوٹی پہ کب نکلے گا وہ ایزی فیل کرے جب باپ گھر میں نہ ہو تو وہ ایزی فیل کرے اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں گھر ہے تو بچے کو یہ بات سمجھ لیں کہ بچے پہ میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ بچے پہ نماز جب بالغ ہوتا ہے تب فرض ہوتی ہے پہلے وہ اس کے لیے نفل ہوتی ہے اور وہ پیریڈ آپ کو اللہ نے گریس پیریڈ دیا کہ اس میں اس کو شوق ڈالو اب میرے بچے میں اسی طرح کا بھائی لائٹ جلا دی ہے اسے پتہ چل گیا نماز کا ٹائم ہو گیا پڑھ لیں جماعت کے ساتھ نہیں پہنچا جماعت کے بعد جا کے پڑھ لیں ایک نماز کا وقت اگلی نماز کی اذان تک ہوتا ہے اس دوران وہ پڑھ لیتا ہے ٹھیک اپنی مرضی کی اس نے پڑھی ہے میرے لیے یہ بات اہمیت رکھتی اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ ازواج کا بھی ہے لیکن ازواج تو آپ کے برابر کی چیز ہے نا جوڑا ہے نا آپ ایک جوتا دس نمبر کا دوسرا نو نمبر کا لے کے پہن لیں ایک نو کا دوسرا آٹھ کا لے کے پہن لیں آپ کا ایک بازو اتنا ہو اور دوسرا اس سے دو چار سینٹی چھوٹا کر کے پہن لیں ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ازواج کہتے ہی اس کو ہیں جو جوڑا ہوتا ہے برابر کا جوڑا تو جوڑا کہلاتا ہی وہی ہے تو ان کے بھی دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اگر تمہیں کسی سے محبت ہے تو اس کو بتاؤ کہ میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں آپس میں کسی بندے کی حلیمی کسی کی کسی کا درگزر کسی کا عفو کسی کی ثقافت کسی کی عبادت کسی کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اگر آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ بھائی صاحب میں آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں اور اسے بتائیں کہ اس وجہ سے کرتا ہوں تاکہ وہ اس وجہ کو قائم رکھے انجانے میں کوئی ایسی حرکت نہ کر دے کہ وہ جو امیج اس بات کی وجہ سے بنا ہوا وہ کہیں ڈیمیج نہ ہو جائے یعنی صرف یہ نہیں کہ آپ کو پسند آپ اسے وجہ بھی بتائیں کہ جی آپ ریش نہیں ہوتے آپ غصہ نہیں کرتے آپ بڑے تحمل کے ساتھ جواب دیتے ہیں تو آئندہ وہی رکھ کر میرے بارے میں لوگوں کا امیج یہ ہے اور مجھے اس کے خلاف نہیں کرنا چاہیے اس کو کہتے ہیں کہ سوسائٹی مولڈز دا مین جب آپ یہ کریں گے تو وہ اپنی عادت کو یہی چیز اولاد کے بارے میں اگر آپ کی اولاد میں دو خوبیاں ہیں تو آپ اس دو کی اتنی تعریف کریں کہ بچہ اپنے اندر تیسری پیدا کرے تاکہ میرے باپ کو مجھ پر فخر ہو دو سے اتنی تعریف کر رہا تھا اب جو میرے اندر دس ہو گئی ہیں میرا باپ کتنا فخر کرے نہ کہ اس کے اندر اٹھانوے خوبیاں اور دو اس کے اندر خامیاں اور آپ ان دو پر اتنی تنقید کریں اتنی تنقید کریں کہ اس کو وہ جو اٹھانوے خوبیاں ہیں وہ بھی زیرو ہو جائیں اس کی نظر میں کہ یار اتنا کر کے بھی اگر یہ ہے میں نیک نہیں ہوں میں گالیوں کے قابل ہوں تو پھر وہ مجھے اٹھانوے والا جوخم اٹھانے کی کیا ضرورت اگر مجھے گھر سے باہر جانے یا لیٹ آنے پہ اتنی گالیاں دی جا رہی ہیں مارا جا رہا ہے تو پھر یہ مار میں نشہ کر کے کھا لیتا ہوں یعنی اگر چھوٹی حرکت پہ اتنا شدید آپ رد عمل دیں گے جیسے اس نے حرام کا ارتقاب کر دیا اور اس نے کوئی بہت بڑا کوئی جرم کر دیا ہے اس نے نشہ شروع کر دیا آپ جب اس کو نماز لیٹ پڑھنے پہ ماریں گے پھر گا یار نشہ کر کے مار کھا لیتا ہوں مار آپ سمجھتے سدھارتی ہے مار کا بھی سدھارتی ہے باغی بناتی ہے جو دانا ہوتا ہے نا گندم کا اس کے اندر زیادہ ہوتا ہے گندم کا ہو یا جس کا بھی بیج اس بیج کے اندر پورے درخت کا پوٹینشیل ہوتا ہے یہ جو بچہ آپ کو لگتا ہے نا بچہ وہ بچہ پورا چھڑا ہوتا ہے اس کے اندر پوری شخصیت بیٹھی ہوتی ہے نکلنے کے لیے اور اپنا آپ دکھانے کے لیے اور آپ جب اس کو نومیریشن اس کی کرتے ہیں اس کو ذلیل کرتے ہیں تو آپ اس کو کھاد ڈالتے ہیں وہ پھٹ کے نکلے بات اور پھر وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ماں کے سامنے کھڑا ہو جاتا بیٹی ماں کے سامنے کھڑی ہو جاتی یہ طریقہ نہیں ہے بچے پالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو خوبی ہے میں نے وہ لکھ بھی چکا ہوں فیس بک پہ کہ میں نے دیکھا کہ وہ دادی جان لے کے آئی تھی انگور کی وہ داب تو اس کی کافی ساری ٹہنیاں خشک ہو گئی ہوئی تھی تو میں نے اٹھا اخاڑ کے پھینکنے لگا تھا کہ یہاں کوئی اور لگاتا ہوں تو دادی نے دیکھا جب میں وہ تو انہوں نے مجھے روکا ان کے صبر کرو اور انہوں نے ناخن مارنا شروع کیا ایک ٹہنی ان کو سبز نظر آئی تو انہوں نے کہا کہ چھوڑ دو یہ والی سات والی جو ہے وہ کاٹ دو اس کو چھوڑ دو یہیں سے نکلے گا اور اس ٹہنی سے پھر وہ انگور کی جو ہے وہ بیل نکلی کہ اس نے پوری آپ ہماری جو برامدہ تھا اور اس کے اوپر جو کوٹھے کے اوپر جو بنی تھی فصیل اس کو چھت ڈال دیا اس نے اندھیر کر دیا نے میں جب گیا اگلی بار تو وہ انگوروں کا گچھا لٹکا ہوا تھا کالے انگور تھے تو میں کرسی رکھ کے تو اتارنے کے دادی نے پھر مجھے پیار بری پھر گالے دیکھا کہ تو اس کو نکالنے اکھاڑ کے پھینکنے والا تھا دیکھیے کیا چیز تھی یار وہ بچے کے اندر کچھ خوبیاں بھی ہوں گی نا وہ آپ کا بچہ ہے وہ جو اس کے اندر ہے اس کو کھاد دیں اس کی نشو نما کریں اس کو رستہ دیں اس کی تعریف کریں اس کے اندر سے نکلے گا آپ کا بیٹا وہ آئیڈیل جو ہے آپ اس کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں کو پکڑ کے جناب والی اس کی پھینٹی لگانا شروع کر دیں گے اور وہ جب آپ آئیں وہ ڈر جائے اس کا رنگ پیلا پڑ جائے آپ خوش ہوں کیونکہ جی ساڑی اگوں پلٹ کے سی نہیں کر دی یہ تو ایک ڈکٹیٹرشپ ہے نا یہ ابھی تو سی نہیں کرتی لیکن شاید بڑے ہو کے اس کے ہاتھوں مارا بھی جاتا ہے باپ اس کے اندر تنگ آیا ہوا ہوتا ہے وہ اولاد کو اس کی جو خوبیاں ان کو تسلیم کریں اور اس کو خود آمادہ کریں کہ وہ باقی خامیاں اپنی درست کرے اور خوبیوں کو سپیس دے اس کے اندر شوق پیدا کریں کہ خوبی بھی کوئی چیز ہے اس کی خوبی کی قدر کریں تاکہ وہ ویلیو سمجھ کے تو پھر خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں یہ معاملہ بیوی کا بھی بیوی صاحب بیوی پلٹ کے جواب دینا شروع سے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ازواج متحرہ جو تھے محات المومنی وہ جواب دیتی بطور شور بطور بیوی نبی اور امتی کا رشتہ جو ہے وہ اپنی جگہ ہے وہ بطور بیوی ناراض بھی ہو جاتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور شور ناراض بھی ہو جاتے ہیں اب رسول امتی سے ناراض ہو تو ایمان نہیں رہتا لیکن بیوی کو ناراض ہونے کا حق حاصل ہے اور بطور شور وہ ناراض ہو رہے ہیں بطور نبی تو وہ ناراض نہیں ہو رہے نیچے خلفائے راشدین میں ایک بندہ اس کی بیوی جواب دیتی تھی تو وہ آیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ خلیفہ کے زمانے میں تو وہ شکایت کرنے آئے کہ اس طرح سے معاملہ ہے یا نصیحت کریں یا پھر مجھے اجازت دے میں فارغ کر دوں پھر کیا کروں میں اس کا تو وہ آیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ تو اندر میاں بیوی لگے ہوئے تھے میر المومنین اور ان کے روزہ کے درمیان کسی بات پہ بحث ہو رہی تھی سنتا رہا تھوڑی دیر اس کے بعد وہ واپس پلٹا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گھر سے نکلے کسی کام کے لیے دیکھا اس کو پڑھ کے جاتا تو آپ نے اس کو آواز دی دیکھا مدینے کا بندہ نہیں دور سے آیا بھائی کیا خرید ہے کدھر آئے میں تو آپ کے پاس اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا میری بیوی جواب دیتی ہے تو آپ کے گھر میں بھی سلسلہ تھا دیکھو میرے بھائی یہ ہماری خدمت کرتی ہیں بچے پال رہی ہیں کھانا بناتی ہیں ہمارے لیے اپنا خدمت میں کرتی ہیں تو پھر ان کی ترقی بھی ہم نہیں کرنی ہے برداشت نہیں کون کرے یہ خدمت میری کرے تو گسا جا کے پڑوسیوں کے گھر تو نہیں نکالے گی نا میرے اوپر اس نے نکالنا پھر آپ نے بڑا وہ گولڈن جملہ ہے اکوارے جا رہی ہے نا آپ نے فرمایا بھائی یہ زندگی ہے ہی کتنی ہے بڑی پیاری بات ہے کتنا وہی بعد میں پھر روتے پھرتے جی وہ بڑی اچھی اچھائیاں اس کے بعد آپ کو یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں وہ پتا تھا ٹھیک آپ مجھے اس کی قدر رہی تو آپ اس قدر کو اس کی درد کور پہ جا کے لٹکا دیں پھر اور کیا ہو سکتا تو یہ تو ہوتا ہے تو بیویاں ان کے اندر کچھ خوبیاں بھی ہوں گی خوبی کا اعتراف کریں خامی ہے تو دیکھیں دور ہونے والی ہے تو ڈسکس کر لیں اگر میری وجہ سے ہے تو آپ وعدہ کریں گے ٹھیک ہے میں اس طرح سے نہیں کروں اگر تم اس چیز سے اریٹیٹ ہوتی ہو تو ویری سوری میں آئندہ ایسا نہیں کروں اور اگر ان بلٹ ہے جینیٹیکل ہے اس کی امی بھی ایسی تھی یہ بات تو رشتے سے پہلے گوانڈیوں سے پتا کرنی تھی نا ان کے اڑوس پڑوس میں پتا کر لینا تھا کہ بچی کی ماں کا معاملہ کیا ہے پتہ چل جاتا اب لے آئے ہو تو اب تو واپس نہیں ہوتے نا یہ ناقابل واپسی اس کو اب برداشت کریں جھیلیں کوئی بات نہیں ہمیشہ میٹھا پانی پتھر کے نیچے ہوتا ہے اگر وہ سخت ہے تو اس سختی میں کچھ خیر ہی ہوگی جتنی سخت ہوگی اتنا اس کا شور ہونے میں آپ کے لیے فخر کا باعث محلے والے سارے جس سے ڈرتے ہوں آپ اس کے شور ہوں بڑے اعزاز کی بات ہے بھائی آپ تو ایس پی ہیں گھر سے جب آپ نکلتے ہیں لوگ کتنے فخر سے دیکھتے ہیں وہی فلاں کا شور ہے تو اس میں کوئی خیر ہوگی ان کے ساتھ رہنا سیکھے گھر کا سربراہ جو ہوتا ہے اسے پورے گھر کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے وہ شاک ابزاربر ہوتا ہے صدمے سہنے والا اونچ نیچ کو برابر رکھنے والا بچے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے سب بچوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہم آئیڈیل لے کے نکلتے ہیں کیونکہ ہماری اپنا جو بچپن گزرتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے کفارے میں ایک بچہ اپنی جگہ آفز بنا جاؤں تو بلی کا بکرا ایسا اس کا بھی بچپن ہے اپنا بچپن دیکھ لیں بڑے بڑے بزرگوں کے آپ بایوگرافی پڑھیں آپ بچپن ان کا بھی اسی طرح گزرا سید مناظر آسن گیلانی صاحب کی پڑھیں آپ دارالعلوم دیوبند میں گزرے ہوئے چند ایام میں پتہ چلتا کہ وہ بھی بالکل ہماری طرح تھا مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ طیب اللہ سراب اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے بڑی صفات والا بند حلیم اتبا صابر شاکر خوش اخلاق شیخ الحدیث ان کی کتابوں کو دیکھ کے عرب انگلیاں دانتوں میں دبا لیتے ہیں المسالک لکھا انہوں نے اپنا بچپن لکھا قسطوں میں بڑا دلچسپ ہماری طرف بندہ پھر سٹیپس آتے ہیں نا یہ جو بچپن ہوتا ہے یہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے فیول ٹینکس ہوتے ہیں نا شٹل کے ساتھ سٹیج ون سٹیج ٹو اسی طرح یہ زندگی کے بچپن جو ہوتا ہے یہ اسٹیج ون ہے یہ اپنے ٹھیک وقت کے اوپر ڈیٹیچ ہو جائے شٹل سے تو اگلا پھر وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اگر یہ الگ نہ ہو اپنے وقت پہ سیٹسفائی نہ ہو تو پھر یہ ساتھ ڈسٹرائی رہتا ہے اور شٹل تباہ ہو جاتی ہے بچپن جس بندے کا سیٹسفائی نہ ہوا اس کی زندگی تباہ کن کون ہوتی اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی بچے جب ہماری عمر میں ہوں گے تو وہی سوچ سوچیں گے جو ہم سوچ رہے ہیں اب وہ نہیں سوچ سکتے اب وہ ٹین ایج ہے نا آپ سوچ سکتے ہیں کیونکہ آپ ٹین ایجر رہے ہیں اس زمانے کا سارا ڈیٹا آپ کے اندر محفوظ ہے آپ ڈیورس کریں نا اپنی زندگی کو آپ وہاں جائیں اس وقت جہاں آپ کا بیٹا ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سارا کچھ آپ کے اندر تھا آپ کے اس وقت کی آپ کی تمنا بھی آپ کے اندر موجود ہے سارا بالکل ایسے پتا چلتا ہے جیسے آپ کے سامنے نقشہ ہو نا دنیا کا تو اس میں اسلام آباد اور نیو یارک کے درمیان جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے بالکل چار انگلی کا فاصلہ ہوگا آٹھ انگلی کا فاصلہ ہوگا اسی طرح انسان جب اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہے نا تو اس کے سالوں پیچھے نہیں جانا ہوتا وہ ایک نقطے کے برابر ہی دوسری طرف کھڑی ہوتی ہے بچپن میں جائیں بچے کے ساتھ بچے بن کے ڈیل کریں بچے کا شوق ہے آپ خود سے کہیں جاؤ بیٹا یار جاؤ ہماری عمر میں ہم بھی یہ کرتے اطمینان دلائیں کہ وہ ابھی سرات مستقیم پر پھٹکا نہیں ہے یہ اسی راہ پر ہے جس پر اس کا باپ تھا ہم بھی اسی طرح کرتے تھے یار تاکہ وہ کھیل نہیں تو اس اطمینان کے ساتھ کہ جب میں کھیل کے گھر جاؤں گا کھانا مانگوں گا کوئی چیز ہوگا اگلے خوش ہو کے پکڑائیں گے لو بیٹا یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو اگر کچھ نہیں ہے تو بنا دوں گا چکن فرائز بنا دوں فلاں بنا نہ کہ وہ وہاں کھیل رہا اور اس کے دل میں یہ میں جاؤں گا پلٹ کر تو باپ پھینٹی لگائے گا ماں گالیاں دے گی تو وہ جو کھیلا ہے بےچارا وہ بھی اس میں کوئی پازیٹو تبدیلی نہیں لائے گا اس کے لیے صحت مند نہیں ہوگا اگر اس کے ذہن ادھر اٹکا ہوا کہ گھر والے تو بھائی کیوں کھیلنے کا اس کو ٹائم دیں آپ دوستوں میں بیٹھتا ہے دوستوں کو بیٹھ دوستوں میں بیٹھنے کا اس کو ٹائم دے وہ آپ کو کھل کے بتائے کہ میں فلاں دوست کے پاس گیا ہوں بات ختم ہو گئی وہ چھپائے کیوں وہ کیوں بانا کرے آپ سے کہ نہیں میں وہ سپارہ پڑھ رہا تھا یا میں چار چارکو پڑھ کے آئے کیوں بانا کرے وہ اس کو جھوٹ بولنے پہ ہمارا رویہ جو ہے وہ کرتا ہے مجبور کرتا ہے اس کو وہ سپیس دیں جو ایک بچے کا حق ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولے اس نے حرام کا ارتکاب نہیں کیا ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اسے جھوٹ پہ مجبور کرتے دیتے اس طرح بیوی کا معاملہ یعنی اتنی چخ چخ کرنی ہے کہ شور نہ جھوٹ بولنے والی باتوں پر بھی جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتا ایک سودا وہ لے آئے گھر میں فساد کھڑا ہو جائے مہنگا لے کے آیا فلاں ہوا فلاں ہوا میں فلاں کے ساتھ گئی تھی تو اتنا لے گیا کہ آپ کو اتنا دے دیا آپ کو اس نے بیوقوف بنا دیا آپ ہے اسی طرح سے فلان وہ کیا کرے گا جھوٹ بولے گا نا وہ اسی کی لائے گا آپ کو پچاس کی بتائے گا چالیس کی بتائے گا تم خوش ہو جاؤ تمہارا منہ بند ہو جائے گا اور مزے کی بات ہے کہ آپ کو وہ چالیس میں بھی مہنگا لگے گا آپ کہیں گے فلاں کا چور بڑی سستی چیزیں لاتے تو چور کو جھوٹ بولنے پر مجبور رویہ کرتا ہے کہ یار میں نے ایک تو پیسے خرچے اوپر سے دو دن گھر میں موڈ بھی آف رہے گا اور وہ خدا اس کا گھر ہے مہنگی لے آئے تو کوئی بات نہیں اگلی بار سستی لے آئے گا بتا دوں کہ شاید آپ مہنگی لے آئے بات ختم ہو گئی نا اس میں پورا جمعے کا خطبہ دینے کی کیا ضرورت ہے جس چیز سے آپ کو پتا کہ شور کو چیڑ ہے یعنی گاس اور پہ ساری چیزوں سے اسٹیکر بھی اتارنے ہیں یہ ایک الگ مصیبت ہے باہر رکھ کے لفافے سارے رہے وہ اسٹیکر اتارنے قیمت والے تاکہ گھر میں فساد نہ ہو تو یہ عورت مجبور کرتی ہے یعنی عورت جب ماں بن جائے ماں والا رویہ اختیار کرے تو پھر گھر میں فساد ہوتا بیوی بیوی رہے زوج رہے والدہ ماجدہ نہ بنے اٹھارہ سال بیس سال تک امی نے دوڑا کے رکھا اس کے بعد باغ جو ہے دوسری کو تھما دی اب اس نے جناب علی وہ ماں میں پھر کوئی رحم بھی ہوتا تھا خون کا رشتہ تھا یہاں تو بے رحم ہی ہے پھر دبا کے ہی رکھنا ہے شور کو ہر معاملے میں نہ بولنے والے میں بھی بولنا ہے تاکہ یہ پتا چلے کہ میری کمانڈ میں وہ جو آپ لطیفہ سنتے ہیں نا تو اس نے شور کو انگلی سے اشارہ کیا تو وہ پلٹ آیا جاتے ہوئے واپس اسے کیا بات ہے کہ کچھ نہیں میں وہ رینج چیک کر رہی تھی اپنی انگلی کی کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی یعنی ہر معاملے میں ٹانگ اڑا کے اپنی رینج چیک کرنی ہے کہ بھائی میری کمانڈ پہ وہ وہ ہلتا جلتا ہے کہ نہیں تو بیویاں بھی جو ہے وہ شور میں کوئی خامی ہوگی لیکن خوبی بھی کڑوا ہوگا لیکن بد کردار نہیں ہو یہ آپ کو کوئی خوبی نظر نہیں آتی آپ اس کی تعریف نہیں کر سکتے آپ اس میں سے مزید خوبیاں اس میں پیدا نہیں کر سکتی تو جب ہر بات پہ اعتراض کریں گی تو پھر وہ تنگ آ جائے تنگ آمد بجنگ آمد اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے یار چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جب یہ چک چک کر رہی ہے تو پھر کوئی بڑی کر لیتے ہیں پھر بھی کیا کرے گی مارے گی تو نہیں نا چک چک ہی کرے گی تو چک چک تو دو چار روپے کی قیمت پر بھی ہو جاتی تو چلو پھر کوئی دوسری شادی کر کر ہیں میں نے نائنٹی پرسینٹ دوسری شادیاں اریٹیشن کی وجہ سے ہوتی دیکھی بیوی کرواتی ہے پہلی بار موبائل چیک کرنا ہے میسیجز کے چیک کرنے ہیں کس کو فون کیا تھا فون کر رہا ہے تو کس کو فون کر رہے ہو کس سے بات ہو رہی تھی یہ کلاس روم ہے جب آپ گھر کو کلاس روم بنا دیں گی تو گھر میں کیسے رہے گا بےچارا شکر کر کے چھٹی ہوئی گھر سے اسی سے کر رہے ہیں اس کی اپنی پرائیویسی ہے اچھا شور پوچھے کسے بات کر رہی ہو کسے بات ہوئی ہے کس کو میسج کیا ہے تو اریٹیٹ ہو جاتی ہیں شور کو بھی نہیں پوچھنا چاہیے بالکل یہ بھی غلط طریقہ ہے بھائی اس کی پرائیویٹ لائف ہے بھائی وہ کسی کو بھی کرے ماں کو کرے بھائی کو کرے بہن کو کرے کسی سہیلی کو کرے آپ کیوں پوچھتے ہیں کہ کس کو کیا ہے جب اس کو آپ کو کرنے کی ضرورت ہوگی تو آپ کو کر لیں گے گھر میں ایس ایچ او بن کے رہنا تفتیشی بن کے رہنا جناب علی نہ یہ شور کے حق میں بہتر ہے نہ یہ بیوی کے حق میں بہتر ہے دونوں ایک دوسرے کو سپیس دیں رائٹس دیں کسی کو اس کی پرائیویسی دیں شور ہے لیکن اس کو اس کی پرائیویسی دیں ایون کے شور چیٹ بھی کر رہا ہے تو آپ پکڑ لیں گے چھاپا مارا آپ نے اور آپ نے پکڑ لیا تو اسے کیا ہوا آپ نے اس کو ڈیٹ کر دیا پہلے وہ چھپ کے کر رہا تھا تو کم از کم اس کو بیلنس رکھنے کے لیے آپ کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھ رہا تھا اب جب وہ پکڑا گیا تو چور کیا کرتا چور پلٹ کے پھر آپ نے اس کی ایگو کو ہلٹ کر دیا نا چھاپا مار کے وہ تو پھر گا تم میرا کی کر سکتی ہے یعنی جو میرا بگاڑنا بگاڑ لو اب تو میں چیک کر رہا ہوں نا اب میں اسی سے شادی کر کے بھی تمہیں دکھاؤں گا جو میرا کرنا کر رہا جاؤ اپنے باپ کو لے کے آؤ اپنے بھائیوں کو بلا کے لاؤ جو میرا بگاڑنا انہوں نے کیا کریں گے سارے مل جائیں تو تلا ہی لے کر دے سکتے نا اور کچھ نہیں دے سکتے شور نہیں دے سکتے آپ شور انہوں نے جو دینا تھا وہ دے دیا فوج چڑھا کے لے ہوں تو اس کا آپ سب سے پہلے دیکھیں اس کا مجھے جب وہ کہتی یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے تو میں ہمیشہ ان سے کہتا ہوں کہ تم صبر کرو اسے ڈیٹ مت کرو بات چیٹ تک ہی رہنے دو تم اگر آمنے سامنے کھل کے آ جاؤ گے تو تم ہی پھر خسارے میں رہو وہ ریئیکٹ کرے گا اور کہے گا چلو جگہ خالی کرو بھائی دوسری کے لیے پھر چیٹ والی کے لیے جگہ خالی کرو میں اس کو لے آتا ہوں اسلامی بنا کے بات ختم ہو گئی پھر تو بدی نہیں ہوگی نا یا پھر برداشت کرو میں وہاں چھپ کے چیٹ نہیں کرتا میں لے آتا ہوں بیا کے لے آتا ہوں کہیں کرائے پہ رکھ لوں گا پھر تو اسلامی ہو جائے گا نا یعنی میں نے اکثر و بیشتر اریٹیٹ بعض دفعہ ایسا تھا کہ ہوتا بھی نہیں انہوں نے بھائی سے بات کی ہے یا ماں سے بات کی ہے یا بہن سے بات کی ہے اور اسے پتا کہ بیوی میری پسند نہیں کرتی تو اسے بتایا تو جھگڑا ہوگا تو اوائڈ کر دیتا ہے نہیں کسی کو تم چھوڑو کہ تم اس میں شک پڑ کے کسی عورت کو کیا ہے میری سوکن کو کیا ہے کس کس کے ساتھ لگے ہوئے تھے تم کس کے ساتھ ہوا اب وہ بتانا بھی نہیں اسے پتا کہ فساد ادھر بھی ہے تو اور کیا کرے گا وہ آگے سے چپیڑ مار دے گا یا خود گھر سے نکل جائے گا تو اصلاً یہ گھر چلانا جو ہے نا ایک فن ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں اوائڈ کرنا ہے وہ جو خان نے کہا تھا نا کہ ہر بال کھیلنے اور ہر سوال جواب کے قابل نہیں ہوتا کچھ بالیں چھوڑنی بھی پڑتی ہیں کچھ چیزیں اگنور بھی کرنی ہوتی اکثر و بیشتر گھر کے حالات اسی طرح خراب ہوتے ہیں کہ استانی بن کے پھر اس کو اسٹوڈنٹ سمجھ کے بہیو کرنا نکالو باہر زبان باہر نکالو دیکھو کیا کھایا ہے وہ جو کلاس اچھا میں کرتی ہے ہاتھ سامنے کرو ہاتھ میں کیا ہے جیب کی تلاش کی جیب میں کیا ہے تو گھر میں استانی اگر ہو تو وہ اسٹوڈنٹ پھر بھاگ جائے گا یا استانی کو چھٹی کرا دے گا پھر تو آئیڈیل جو ہیں وہ بنانے پڑتے ہیں آئیڈیل پہلے خود بننا پڑتا ہے اس کے بعد اس آئیڈیل کو آپ شیشے میں دیکھ دوسرے کی شخصیت میں دیکھتے ہیں آپ اپنے حصے کا آئیڈیل بنے دوسرے کے لیے جگہ نکل آئے گی تو میاں اور بیوی دونوں پہ غور فرمائیں اور اولاد کے بارے میں بھی اس پہ غور فرمائیں اس لیے کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ لمبا ہو کافی لمبا ہوگا یعنی ہماری توقعات سے بھی زیادہ وہ کورونا جو ہے وہ اپنے آپ کو ماڈیفائڈ کر رہا ہے ہر دم نہایت پریشان کن بات ہے تو پہلے سمجھتے تھے کہ جی صرف گردے اور بلاک کرتا ہے اور چیسٹ بلاک کرتا ہے اور پھیپھڑے بلاک کرتا ہے وہ تو اب دماغ میں چلا گیا وہاں بھی وہ کلاٹس بنا رہا ہے اور اس کی وجہ سے اسٹروک سے لوگ مر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کام لمبا ہے گھروں میں رہنا ہے تو پھر طریقے سے رہیں اس طرح سے رہیں کہ کرونا کے بعد جو ہے وہ مثبت تبدیلی آئے گھروں میں نہ کہ طلاقیں ہوں واخر و دعوانہ الحمد للہ رب العالمین